حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ مال رکھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے مگر جس نے مال کو اس طرح اس طرح اس طرح اور اس طرح خرچ کیا یہ فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں آگے اور پیچھے چاروں طرف ہر طرف ایک بار اشارہ فرمایا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار ایک سو انتیس